شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات اس سے پہلے کی تھی وہ یہ بحث بتا رہے تھے کہ جانور حیوانات ان میں جو شعور ہے وہ اس درجہ ترقی نہیں کرتا جس درجے کے انسان کا شعور ترقی کرتا ہے پھر ایسے ہی انہوں نے یہ بات بتائی کہ اگر اس شعور کو دیکھا جائے تو یہ پودوں میں بھی پایا جاتا ہے اور پودوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ قوت نباتات جو بیج ہوتا ہے اس میں ساری خصوصیات شامل ہوتی ہیں اور بیج اگر اچھا ہو تو پودا بھی اچھا بنتا ہے اور بیج کے نقائص کے بقدر پودے میں بھی نقائص پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو اس میں نمو پیدا ہوتا ہے اور پودا بڑھتا ہے تو یہ اصل میں محتاج ہوتا ہے بیج کا اور بیج کے ذریعے جو چیزیں سامنے آتی ہیں اگر بیچ ہی میں وہ چیزیں نہ ہوں تو ان کا ضرور ممکن نہیں پھر اس کے بعد وہ انسانوں پر آئے ہیں اور انسانوں کی اب خصوصیات جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان میں اللہ نے خاص طور پہ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پودوں میں اللہ نے نہیں رکھی اور اسی طرح حیوانات میں بھی نہیں رکھی اور کہتے ہیں کہ وہ خواص ہی ایزن اور انسان کی خاص چیزیں کچھ تو پہلے بیان ہو چکی اور کچھ یہ ہیں کہ ان یقون کی ناول انسان کہ انسان کی جو نو ہے اس میں خلوص پایا جاتا ہے اور خالصتاً یہ کہاں جاتا ہے علوم اقلیہ کے منبع میں علوم اقلیہ جو ہیں اس کی طرف انسان جھکتا ہے اور انسان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ علوم اقلیہ کے ذریعے اس کے سرچشمے کی طرف جاتا ہے علوم اقلیہ کے ذریعے سرچشمے کے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ عالم غیب کی طرف کیسے متوجہ ہو یہ من ہام یعنی اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے وہی کے پیغام تک پہنچتا ہے اور عالم غیب سے اس انسان پر وہی آتی ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان فراست سے اس مقام کو حاصل کرتا ہے اور روین یا انسان رویت خواب کے ذریعے یہ دیکھتا ہے یقون اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کامل رشد والبرکہ جو اپنی عقل کے ذریعے پہچان جاتے ہیں کہ ہم میں یہ ایک انسان ایسا ہے جس میں کامل ہونے کے آثار پائے جاتے ہیں اس انسان میں رشت ہے اور برکت ہے فنقاد لہو پیما یا مروندا اور وہ لوگ اس کے سامنے چھپ جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہیں حکم کرے اس چیز سے روکے اس اطاعت کرتے ہیں بلئی سفر تم نفراد انسان اور انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اللہ لہو قوت یا رہا جس انسان میں اللہ نے یہ صلاحیت نہ رکھی ہو کہ وہ غیر کی طرف خالص توجہ کرے اس سے خواب اس طرف سے دکھائی نہ دے اور یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی رائے بڑی مضبوط ہوتی ہے اور حتیف ان یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں غیر سے آواز سنائی دیتی ہے اور ہر دن یا تپتن لہو یا کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ اس کی فراست اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ حقیم انسان ہوتا ہے اللہ ہاں یہ اللہ ہاں لیکن یہ یاد رکھو کچھ لوگ ان میں سے کامل ہوتے ہیں اور کچھ ہیں جو ناقص ہوتے ہیں اور ناقص انسان جو تاج کامل الکامل وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کامل کی طرف رجوع کرے بلبو صبح اور انسان میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں جو ہل و طور ہم طور صفات البہ اور اس کی جو صفات ہوتی ہیں وہ جانوروں سے بالکل مختلف ہوتی ہیں کیونکہ انسانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن میں ایسی صفات آتی ہیں جو خدا کی پسندیدہ صفات ہیں جیسے کہ خوشبو خضو اپنی عبادات میں اختیار کرتا ہے اور پاکیزگی کو اختیار کرتا ہے بال اور اسی طرح سمجھتا ہے کہ انصاف معاشرے میں پھیلنا چاہیے اور سماہ چاہتا ہے الجبروت والملکوت جیسے عالم جبروت اور ملاقوت کی بجلیاں اس انسان پر گرتی ہیں اور پھر اس استجابت دعا و ساحر الکرامات والاحوال والمقامات اور اس موقع پہ پہنچ کے آدمی ایک ایسے جہان میں داخل ہوتا ہے جہاں اس کی دعا کی قبولیت مسلم ہو جاتی ہے اور کرامتیں اور اس کے احوال اور مقامات سب کے سب سامنے آتے ہیں یہ پورا عبارت کا ترجمہ ہے جو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں پر بحث کرتے ہوئے تحریر فرمائی اور انہوں نے اسے شروع یہاں سے کیا کہ انسان کی عقل اتنی کامل ہو جاتی ہے لوگ ہوتے ہیں ایسے انسان کہ جو علوم عقلیہ کے مدد سے ممبا جو علوم کا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں عبارت حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کی جو چل رہی ہے یہ کتاب کے عروج کی چیزیں یعنی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے ان عبارتوں میں کہ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں میں اتنی بڑی بڑی چیزیں بیان کر دیتے ہیں ان کے زمانے میں ہندوستان میں دلی میں اور پورے ہندوستان میں یہ تین مقاطی پہ فکر تھے ایک وہ لوگ تھے جن کا حدیث پر قرآن پر بڑی گہری نظر اور کام تھا اور بنکولات میں امام سمجھے جاتے تھے فلانے نے کیا لکھا فلانے نے کیا لکھا امام راضی نے کیا لکھا فلاں فلاں کی تقریر کیا ہے حدیث میں کیا آیا ہے تفسیر میں کیا آیا ہے اور یہ لوگ رحمہ اللہ سب کے سب ولی اللہ ان کے شاگرد ان کا خاندان تھا اور منقولات میں یہ امام تھے اور ان کے بالمقابل دوسرا جو خاندان اس وقت دہلی اور ہندوستان میں پایا جاتا تھا وہ یہ خیر آبادی حضرات تھے فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ امام فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادگان ان کے پوتے پڑپوتے عبد آبادی رحمت اللہ علیہ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے منقولات میں فلسفے میں اس میں طب میں اس میں منطق میں ان علوم میں اتنا عروج تھا کہ لوگ افغانستان سے ہندوستان سے معقولات کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں آتے تھے حتیٰ کے آبادی خاندان یہ جو یہاں پر آباد تھا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ مناظرہ کے لیے اہل تشیع ایران سے چل کے ان کے پاس آتے تھے اور یہ علوم نقلیات حاصل کرنے کے لیے ارشاد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر پڑھتے تھے اتنا ان کا شعرا تھا اتنی ان کی ان کا ان کا اتنا زیادہ دھوم مچی ہوئی تھی ان کے علوم اقلیہ کی کہ اسی زمانے میں حمین سے ایک خاندان آیا حمین قصبہ ہے ایران کا اور انہوں نے آ کر لکھنؤ میں قیام کیا اور لکھنؤ میں انہوں نے اہل سنت والجماعت کے خلاف شیعت کو پڑھا کہ آ آخر چیز کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس خاندان نے علوم اقلیہ کو حاصل کیا علوم اقلیہ کے بعد انہوں نے خیر آبادی کے خاندان سے بھی غالباً استفادہ کیا وہ دو بھائی تھے ایک لکھنؤ میں رکے اور ایک واپس یہ علم حاصل کرتے چلے گئے اور ان کی اولاد ان کے بیٹے بھی آئے اور جن بیٹوں نے وہ علم حاصل کیا وہ کمینی کے والدین تھے خمینی کے والد اور یہ جو امام خمینی ایران میں جن کا انقلاب آیا ان کے آبا و اجداد اصل ہندوستان پڑھنے آئے تھے اتنا زیادہ علم کی دھاپ بیٹھی ہوئی تھی کہ اور مشرد اور گراف کہاں کہاں سے لوگ ہندوستان میں آتے تھے صاحب احمد اللہ علی کی یہ کتاب حجت اللہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچی ہے جن کو عقل میں بڑی رسائی عنایت فرمائی تھی وہ علی سینا پہ تنقید کرتے تھے علی سینا کو پڑھاتے تھے بولی سینا کی طب پڑھاتے تھے اور فارابی گندی جتنے فلاسفر ہیں عالم اسلام کے ان کی کتابیں یادابط تھی لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے ان کے خاندان میں ملا مبین تھی ثلاثہ تھی ملا صدرہ ملا صدرہ کی کتابیں آنا شروع ملا صدرہ گیارہویں صدی کے بہت بڑے مولوی تھے تھے وہ مسلکن شیعہ لیکن کمال کا علم اللہ نے انسان کو دیا تھا فلسفے کا ملا صدرا کے نام پہ اب بھی ایران میں آپ جائیں جیسے آپ کے یہاں وینیوز ہیں یہ سیونتھ ہے یہ نائنتھ ہے فلاں یہ فلاں ملا صدرا کے جو وینیو ہے دیکھنے کے قابل ہے اتنی زیادہ وہاں پر چیزیں ہیں علمیت کی لوگ جو رہتے ہیں بہرحال تو یہ لوگ یہاں پر پڑھنے آئے فلسفے اور اس کو حاصل کیا اور جب ان لوگوں کے سامنے شاہ اللہ رحمت اللہ کی یہ مباحث گئیں تو انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے سب کم کر دیا کہا شاہ صاحب رحمت اللہ جو علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے اس لیے کہ شاہ صاحب اپنے دور کے مجدد بھی تھے تو یہ جو عبارتیں وہ لکھتے ہیں ایک ایک فکرہ ایسا ہے کہ اس پہ ایک ایک رسالہ لکھا جاتا ہے جا سکتا ہے اب یہ دیکھیے آپ یہی جو فکرا انہوں نے فرمایا ہے کہ انسانوں کی نو میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نو انسانی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خالص توجہ علوم اقلیہ کے سرچشمے کی طرف چلی جاتی ہے سمجھنے کی بات علوم اقلیہ کا سرچشمہ ہے کون علوم چاہے عقل کے ہوں اور چاہے نقل کے ہوں دونوں کا سرچشمہ عالم غائب ہے وہی ہے وہی علم منقولات میں آتی ہے اور وہی سے بھی اوپر کی چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عقل ہے اور عقل کا سرچشمہ وہ کہتے ہیں عالم غائب ہے عالم غیب سے کوئی چیز آتی ہے عقل میں انسان کی ترقی کرتا ہے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہے اس نے دیکھا کہ سیب زمین پہ کیوں گرا تو یہ عالمی غیب سے اختیار اس انسان کے دل میں ڈالا گیا اور یہ ترقی بن گئی کہ اس نے ایک اصول کو لیا اور اس اصول کی بنیاد پر آئندہ دنیا میں سائنس کی ترقی شروع ہو گئی کسی اور انسان کے ذہن میں یہ ڈالا گیا کہ روشنی جو ہے اس سفر کیسے کرتی ہے اس نے اب اس پہ تحقیق شروع کر دی لہٰذا یہ کہ وہ سائنس میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو علوم اقلی کا جو سرچشمہ ہے یہ سارے کا سارا عالم غیب ہے عالم غیب ہے کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے عالم الغیب و شہادہ خدا اس کو بھی جاننے والا ہے اور جو شہادت ہے جس عالم کو بھی جاننے والا ہے تو شہادت اور غیب ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں جیسے سفید اور سیاہ ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں اوپر اور نیچے مشرق اور مغرب اتر دکن پچھم پورب یہ سب ایک دوسرے کے مقابلے میں واقع ہوئے ہیں اسی طرح علوم اقلیہ یہ جو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا عالم غیب ہے اور عالم غیب کے مقابلے میں عالم شہادت ہے کہ عالم شہادت وہ ہے جو ہم کچھ دیکھتے ہیں اور عالم غیب وہ چیز ہے جو ان اسباب سے ماورا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم غیب کی تشریف فرما آپ نے چار دریاؤں کے متعلق فرمایا کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا چار دریا اللہ کے عرش کے نیچے سے بہتے ہیں آپ نے یہ فرما دیا کہ میں نے جیمون اور تیمون کو دیکھا نیل اور خوراک کو دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے سے بہ رہے ہیں اب دریائے نیل کہاں سے ہے اس کی حد افریقہ میں چلے جائیں ایک چشمہ ہے جہاں سے یہ پھوٹتا ہے بریٹینکا والے نے نیل پہ جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے اور آہستہ آہستہ اور پانی اس میں ملتا چلا جاتا ہے حتیٰ کے ذریعہ نیل بن جاتا ہے لیکن جتنے جتنے جغرافیے کے ماہر ہیں یا تاریخ بحث کرنے والے وہ کہتے ہیں جتنے چشمے اس دریا میں داخل ہوتے ہیں پانی اس سے زیادہ بڑھ کے محسوس ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہم سمجھتے ہیں اور ان کے سمجھنے میں مشکل ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس پانی میں اللہ تعالیٰ برکتوں کو نازل کرتا ہے اس پانی کا خدا اضافہ کر دیتا ہے یہ برکت کے اسباب کیا ہیں کس وجہ سے نازل ہوتی ہے یہ عالم غائب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اللہ آپ کے عرش کے نیچے سے دیکھا کہ عرش جو ہے خدا کا یہ کوئی بلڈنگ کی طرح نہیں ہے یہ بلڈنگ ہے اس پہ کوئی اس مثلاً مطلب یہ کہ یہ یہ پالن ہے یہ بولتا نہیں ہے یہ چھت ہے بولتی نہیں یہ زمین ہے یہ بولتی نہیں ہے عرش ایسے نہیں ہے عرش اللہ کی ایک مخلوق ہے بہت بڑی مخلوق ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے لیکن اس عرش میں احساس ہے اس عرش میں سمجھنے کی قوت ہے اس عرش میں یاد رکھنے کی صلاحیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم پڑھتے ہو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ کے فریشتے تمہارے اس کلام کو لے کے عرش کے پاس چلے جاتے اور وہاں پر فرشتے بات کرتے ہیں اور یہ تمہارا جو کلام ہے جو عرش کے گرد گھومنے لگتا ہے اور پھر وہاں نام لے کے تمہارا کہا جاتا ہے یہ فلاں انسان کے منہ سے آیا ہوں فلاں انسان مجھے بنانے والا ہے حضور صلی اللہ نمایا اللہ کے عرش کے سامنے تمہارا تذکرہ ہو کیا تمہارے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے وہ عرش سے محسوس کرتا ہے عرش اس چیز کو اس, اسی لیے بلانے کے لیے میں اللہ نے سارے اور جو نیکی کے عمل تم لوگ کرتے ہو یہ پوری آیت پوری آیت ہے نا غرف القلمطع یہ جو پاکیزہ قلمت اللہ کی طرف اٹھتے ہیں اس کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات یہ جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر یہ پاک جملے ہیں سپاہا عربی میں کہتے ہیں تیرنے کو تو جب آدمی تیرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے سوئمنگ تیر کے پانی میں چاہتا ہے دوسری طرف کو جو جسم پہ گندگی لگی تھی پاک ہو جاتا ہے سباہ سباہ سبحان اللہ ہر جگہ آپ کو ملے گا اللہ پاک ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے اے پروردگار تیرے ذمے جتنے الزامات کافر لگاتے ہیں شرک کے کوئی کہتا ہے کہ اس کی اس کے اللہ تعالیٰ کی ماں اللہ خاندان کوئی کہتا ہے کہ خدا کے لیے فرشتوں کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے کوئی کوئی شرک کا جملہ ہندوؤں کو دیکھ لیں سکھوں عیسائیوں کو کیا کیا شرک کے جملے خدا کو کہتے ہیں بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اے رب تو اس سارے الزام سے پاک ہے اے اللہ تیری ذات اس شرک سے پاک ہے اے پروردگار میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ خدا نے شروع کیا سبحان اللہ ہم دیکھ اللہ کی تصویر بیان کرو تو یہ جو تصویر ہے یہ اللہ کے پاک ہونے کا اقرار کرنا ہے اللہ نے فرمایا یہ الطیب پاکیزہ کلمہ اس کی طرف جاتا ہے اب یہ سبحان اللہ پاک کلم الحمد للہ اللہ کی تعریف ہے جو کچھ اس نے دیا یہ پاک کلمہ ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے بہت سی نفسیاتی بیماریاں اس سے بھی دور ہو جاتی آدمی ہر روز پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار طریقے اس کے بتائے آپ نے بتایا ہر نماز کے بعد تینتیس تینتیس اور چونتیس مرتبہ پڑھا کرو لا لاپو کا قائل جو سو مرتبہ ان تین جملوں کو پڑھ لیتا ہے پڑھنے والا پھر ناکام نہیں رہتا یا تو یہ فرمایا کہ آخرت میں ناکام اور یا یہ فرما دیا کہ دنیا کی مشکلات میں اس کے لیے ناکامی نہیں تینتیس تینتیس اور چونتیس مرتبہ ہو گیا دوسرا طریقہ ایسا فرما دیا کہ تینتیس مرتبہ پڑھو پھر تینتیس مرتبہ اور تینتیس مرتبہ یہ اللہ اکبر کہہ کے ننانوے ہو گئے سبھی مرتبہ آپ جو مہر لگانی ہے یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ شریک لہ دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ آ گیا نسائی کی روایت میں آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور کہ اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا ہے آج ایک رشتے نے خواب میں مجھے کہا کہ تم اللہ کی تصویر حمد اور اللہ اللہ کی بڑائی اللہ اکبر کے بیان کرتے اور توحید کو چھوڑ دیتے میں نے کہا وہ کیا ہے اس نے کہا تم ایسے کیا کرو کہ یہ چاروں جملے پچیس پچیس مرتبہ پڑھا کرو سبحان اللہ اللہ اکبر پچہتر ہو گیا پچیس پچیس مرتبہ اور پچیس مرتبہ لا اللہ بھی پڑا کرو خدا کی توحید بیچ میں آ جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ شاید سے لو اب ایک آدمی ذوق ہے اس کا توحید کا اللہ کی گواہی کا اللہ کی وحدانیت کا وہ وہ پچیس یہ پڑھ لیتا ہے پھر تیسرا طریقہ بتا یہ بھی ٹھیک ہے چوتھا طریقہ بتا دیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں تم دس دس مرتبہ ہر نماز کی بات پڑھا کرو کئی مرتبہ انسان کو جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنا ہے فون آنا ہے گاڑی چل رہی ہے کام انسان کو بڑھ جاتے ہیں سو جا جاتی ہے فرمایا دس دس مرتبہ پڑھا کرو اور یہ تم پڑھو گے تو ایک دن میں تم ایک سو پچاس مرتبہ پڑھ لو گے اور اللہ کے آمد میں اس ڈیڑھ سو کو پندرہ سو میں تبدیل کر دے گا ہر نیکی کا تمہیں دس گنا دے دے گا تو پندرہ سو فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک دن میں تھوڑے ہیں مطلب ایک ہے بہت ہے تم نے خدا کی بات چاروں جملے مطلب یہ ہو گئے تو یہ کہاں جاتے ہیں اللہ میں فاض القعلی مطلب جملے سفر کرتے ہیں پروردگار کی طرف جہاں بھی وہ کو جاتے ہیں اور بعض مفسرین اس پہ کہتے ہیں کہ الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی قبولیت کے بعد یہ جملے عرش کی طرف سفر کرتے ہیں اب عرش پہ جب پہنچتے ہیں تو عرش ان چیزوں کو سنتا ہے دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے تو یہ پانچ جملے ہو گئے علوم اقلیاں ہیں یہ سارے اور پھر اسی طرح العمل الصالح بگڑ پاؤ عمل صالح جو ہے اللہ اسے خود اٹھا لیتا ہے اللہ دیکھتا ہے یہ عمل کس نیت سے کیا گیا ہے خدا اس عمل کو اٹھا لیتا ہے تو ساری چیزیں اس کی طرف جاتی ہیں اب وہاں سے کیا ہوتا ہے وہاں سے اس کی برکتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں وہاں سے فیصلے نازل ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ جتنا کچھ بھی انسان پڑھتا ہے یہ سب کے سب علوم اقلیہ جو ہیں ان کا منبع غیب ہے اور غیب اس عالم مشاہدہ کے مقابلے میں ہے وہ غیب کا عالم میں نظر نہیں آتا اور قبر میں جا کر سب سے بڑی چیز میت جب مرتا ہے قبر تو دور ہے نظر کے عالم میں سب سے بڑی چیز جو بہت بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ایک یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ انسان کی قوت اختیار چھن جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اب وہ چھوڑ اس کے سارے برسا ماں باپ بہن ساری کائنات مل کے چاہے جس کو واپس ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایک یہ تبدیلی بہت بڑی ہو جاتی ہے اور ایک تبدیلی یہ ہوتی ہے کہ جس دنیا کو وہ عالم شہادت کو چھوڑ رہا ہے یہ غیب چلنے چلا جاتا ہے اس کے لیے اور وہ جو عالم غیب ہے عالم مشاہدہ میں آتا ہے یہ تھوڑی تبدیلی یہ عالم غیب گویا کہ اس کی نظروں سے پھر جاتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے دیکھتا ہے کر کرا کچھ نہیں حضرت طالب بنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو تم نہلاتے ہو تو میت تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اسے پتا ہوتا ہے مجھے کون نہلا رہا ہے اور کون مجھے کفن پہنا رہا ہے لیکن اب دیکھے تو کیا کرے کچھ بھی اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ نمایاں نا کہ, کہ میت جو ہے وہ وہ عذاب میں پڑ جاتی ہے لوگوں کے رونے کی وجہ سے اس کی ایک تشریح ہنسی علامہ عینی رحمت اللہ علی کہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یا مراد یہ ہے کہ میت عذاب کا معنی کرو تکلیف میں پڑ جاتی ہے اپنے رونے والوں کی وجہ سے کہ جب کہ گھر والے روتے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں بے اختیاری کی وجہ سے یا اس محبت تعلق کی وجہ سے جدائی کی وجہ سے تو میت کو خود ترس آنے لگتا ہے کہ وہ میرے بچنے کی وجہ سے انہیں کتنی تکلیف ہو رہی یہ تکلیف کو پہنچتی میت جیسا کا تعلق ہوتا ہے میت کے ساتھ جیسی محبت کا تعلق سید دن وغیرہ رضی اللہ عنہ ایک سال بعد مسجد نبی میں خطبہ دیا خطبہ تو دیتے ہی تھے سال گزر گیا تو کہنے لگے آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے انتقال ہوا تھا اور وہ بکر ایک سال سے ہنس بھی نہیں ہنس بھی تو نہیں سکا یعنی ایسی گرا لگ گئی ہے دل پہ کہ ان کے بعد اب زندگی میں ہنسنا کیا اور خوشی کیا موت بعض لوگوں کی ایسی ہی ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو ماں باپ سے بیوی سے شوہر سے اولا کسی کی کوئی نہ کوئی ایسا اس کی موت ہوئی اور دل پہ ایسی گرا لگتی ہے آدمی برسوں ہنسنا بھول جاتا ہے برسوں سے بھی پہ اتنا اثر رہتا ہے کہ وہ تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یہ سب کیا ہے یہ عالم مشاہدہ جو تھا عالم غیب اور عالم غیب عالم مشاہدہ میں تبدیل ہو گیا اب میت کا نظر کا ہوا رشتے آ رہے ہیں دیکھتا ہے انہیں حیران ہوتا ہے کہ کیا دنیا کھل رہی ہے اور دوسری تبدیلی اختیار کھل جاتا ہے اب وہ ہزار مرتبہ چاہے کہ سبحان اللہ قوم کچھ نہیں ہو سکتا اصل اللہ معذ اللہ ہزار مرتبہ چاہے کہ فرشتہ بھی غرض نہ مارے کچھ نہیں کر سکتا اختیار ختم ہو گیا نہ نیکی نہ برائی کچھ بھی نہیں اینڈ ہو گیا یہ سب چیزیں انسان کے لیے عالم غیب عالم مشاہدہ بنتا ہے اور عالم مشاہدہ عالم غیب بن جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں وہاں تک رسائی ہوتی ہے عقل سے یہ بھی بڑی عجیب بات کرنا عقل سے رسائی ہوتی ہے کسی انسان سے کوئی پوچھے کہ عقل کیا بتاتی ہے نماز پڑھنا اچھا ہے یا نہ پڑھنا اچھا ہے لوگوں کی زمین نہ مارنا اچھا ہے یا مارنا اچھا ہے کسی کے مال باپ باغات کھیتی زمین مکان اس پہ قبضہ کر لینا اچھا ہے کہ نہ کرنا اچھا ظاہر ہے کہ سلیم کہتی ہے کہ ظلم سے باز رہو عقل سلیم کہتی ہے سچ بولو اب جب آدمی عقل کی مان کر ان اچھے راستوں پر چلنے لگتا ہے کسی کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرتا کسی کا مال ہڑپ نہیں جھوٹ نہیں ظلم نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ یہ سب چیزیں وہ کرتا ہے تو اس کا دل ہو جاتا ہے پاک اب یہ پاک دل جو ہے نا یا وہی بھی آتی ہے پھر وہی بھی دو طرح کی ہے ایک وہی جو ہے جو شریعت کو ثابت کرتی ہے اور انبیاء علیہ صلاح والسلام پر وہی آتی ہے اور ان کو نبوت کا بتایا جاتا ہے وہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے ان کی فطرت ہی اتنی اچھی ہوتی ہے پیدائشی طور پہ ہی وہ نبی ہوتے ہیں ان کی فطرت ہی اتنی پاک ہوتی ہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی جدوجہد کی اللہ کی پاک ذات انہیں ان معاہد سے محفوظ رکھتی ہے اور وقت آنے پہ پیغام آ جاتا ہے کہ آپ اس آپ اس بڑی کو قبول کر لیجیے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا اب بچپن کا حال دیکھ لیں ان کا بلکہ اشارے طرح کہتے ہیں یا مریم لکھے مریم یہ بچہ کہاں سے آ تم ایسی عورت تو نہیں ہو جو کردار کی طرح اشارت ہی لئے اس نے اشارہ کیا اس کے بچے سے کالو کلے مومن کانا فلموا سے انہوں نے کہا ہم کیسے پوچھیں اس بچے سے جو ابھی پالنے میں ہے چند دن کا تو بچہ ہے قرآن کا سب سے بڑا احسان ان احسانات میں سے جو کئی ایک ہیں ایک بہت بڑا احسان عیسائی دنیا پر یہ ہے کہ قرآن نے مریم کی پاکیزگی کی گواہی دی اگر قرآن یہ نہ کہتا کہ مریم پاک ہے تو کون مان سکتا کہ مریم پاک علیہ السلط السلام یہودی تو جانتے ہی تھے یہودی اب بھی کہتے ہیں اس وقت یہودیوں کی حکومت بھی تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہودیوں نے آج تک نہیں مانا دو ہزار سال مسیح علیہ السلام کو گئے انہوں نے آج تک نہیں مانا کہ ان کی والدہ صاحبہ کے کی کوئی اچھی خاتون تھی وہ تو ہمیشہ ہی عیسائی انہیں اتنا پاک سمجھتے ہیں کہ ان کو خدائی میں دعوے دار ٹھہرایا قرآن نے صحیح ان کی پوزیشن متعین کی اور قرآن نے بتایا کہ اللہ کی بندی تھی نہ وہ خدا تھی اور نہ ہی وہ بری عورت تھی ایک پاک سیرت کی عورت تھی اور ہم نے اس کی طرف یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا قرآن اگر نہ کہتا تو مریم علیہ صلاح السلام کی پوزیشن نہ عیسائی مرتب کر سکے نہ یہودی دکھا سکے دونوں انتہاؤں پہ چلے گئے کہ قرآن کا تھوڑا احسان ہے قرآن کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں جس کی باقی کی گواہی دے دو ہزار سال پہلے کون تاریخ لکھنے والا تھا جو دو ہزار سال پہلے کسی نے تاریخ لکھی تھی وہ خود تاریخ میں شروع ہو گئی کہ یہودیوں کے دور تھا کس نے لکھا ہے آج کوئی چیز کوئی ثبوت ہے ہی نہیں اب جو انگریز ہیں بعد نے ایسی تحقیق کی ہوئے تھے صرف انجیل نام کی کوئی کتاب آئی ہی نہیں تھی اب تو ہر چیز سائنس کے دور میں آ کر کیسے مان سکتے تھے کہ مریم کوئی پاک عورت یہ تو اللہ کی کتاب ہے جس نے گواہی دی اور گواہی دی اس نے پانچ سو سال کے ہی بات تقریباً چھ سو دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھ سو دس عیسوی میں کریم صلی اللہ علیہ کو نبوت ملی اور چھ سو دس تیسری میں جو نبوت آئی ہے اس نے بتایا کہ مریم کس شان کی عورت تھی انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس وار چھوٹا سا بچہ عبد اللہ تو بولا وہ بچہ اور کہا میں اللہ کا بندو آتا گیا کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی وجالنی نبی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا وجالنی مبارکن اور خدا نے مجھے بڑی برکت والا بنایا اے نا تم تو میں جہاں بھی رہوں یہ واحد پیغمبر ہے جو کہتا ہے نہ معقوم تو میں جہاں بھی رہوں یہ نہیں کہا اس زمین میں رہوں گا آسمان میں کہتا ہے جہاں بھی رہوں میں بڑی برکت والا ہوں بر رم بے والد اور میں اپنی ماں کا بڑا ہی فرما بردار بیٹا ہوں اگر باپ ہوتا تو یہاں کہتے والد ہے میں اپنے والدین کا فرم بردار ہوں والدیا کہتے میں اپنے والدین کچھ نہیں بس رب والدتی ماں کا فرم بردار دیتا ہوں اب یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ قرآن شہادت دیتا ہے کہ یہ لوگ ایسے تھے یہ عالم غیب سے گئی کا جو شاہ صاحب رحمت اللہ آسماتے ہیں ایک کی قسم یہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کو آتی ہے کی دوسری قسم وہ ہے جو فرشتے اس طرح سے نہیں لایا کرتے جو نبوت کی وحی ہوتی ہے بلکہ وحی کہتے ہیں کسی کے دل میں ڈالا جاتا ہے الہام اس کو کر دیا جاتا ہے پرانی سائز کو استعمال کرتا ہے بلکہ پہلے آپ دیکھیں اب بچہ ہے نا اس نے کہہ دیا کہ خدا نے مجھے کتاب دی ایسے ایسے ایسے یہ اس کی پاکیزگی ہے یہ اس کی نبوت ہے بچپن میں یہ ہو گئی تو اس کا محتاج نہیں ہوتا کہ وہ سچ بولے دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے ظلم نہ کرے تو تب جا کر عالم غیب کھلے گا وہ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اللہ عالم غیب اس پہ بول دیتا ہے نبی اپنے بچپن میں بھی اتنا پاک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کے یہاں بیٹا ہوا اور وہ ڈری کہ اس کے اس کے کے فرعون فوجی اسے مار دیں گے تو اوہینا موسا موسا ہم نے علیہ السلام کی ماں کی طرف رہی کی ہم نے کہا ان اب رہی اسے دودھ پیا پیدا کتنے آ رہی اور جب یہ ڈر لگے کہ تیرے بیٹے کو کوئی قتل کر دے گا تو پھر ایک ایک صندوق بنا اور اس میں بچے کو ڈال اور صندوق کو بند کر کے پھر تو اسے دریا میں بہا یعنی فوجی تلاش کرتے ماں سچ جھوٹ کرتی بچاتی کہ بنی اسرائیل کے نہیں ہیں اور میرے بچے کو نہ مارو کچھ تو بھی تو کرتی نہ وہ تو پھر بھی دو چار گھنٹے لگتے یہاں موت یقینی جہاں دریا میں صندوق رکھو تو ڈوب جائے فرمایا آپ یہ کر لیں دونوں میں فرق دیکھا ہے کہ جہاں دو چار گھنٹے لگ سکتے تھے پتہ نہیں فوجی کس وقت پہنچتے کس وقت گزاری کو پریشانی ہوتی اس کو چھوڑ دینا اسے اور دریا میں ڈال دینا یہ اللہ نے بتایا کہ اسباب میں تاثیر ہم رکھا کرتے ہیں موت دینا چاہیں تو دے نہ دینا چاہیں تو دریا میں بھی موت نہیں دیتی اس میں کیا ہے ہمارے لیے وہ فوجی اور دریا سب برابر ہیں بھائی کس سے آ پھل کے پیا اسے دریا میں بہا دیں یا خود ادب اللہ وادب اللہ اور ہم تمہیں بتائیں تیرے بچے کو وہ اٹھا لے گا اپنی گود میں جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے یہاں تو پھر ماں پالتی فرمایا ہم دشمن کی گود میں اسے دے دیں گے اب ماں ڈرے نہیں تو کیا کرے اور پھر فرمایا کہ بالکل مطمئن رہے ہم تیری طرف بچے کو لوٹا دیں گے اور پھر اس بچے کو تیرے پاس رکھیں گے اور اللہ کہتے ہیں پھر اس نے نکال لیا سارا قصہ اور پھر فرماتے ہیں کہ اب عورت جو دودھ پلائے بچہ دودھ نہ پیے چھوٹے بچے کو کیا پتا ہے کہ ماں کا دودھ ہے کا اللہ نے کہا یہ ہے عالم غیب اللہ نے کہا ہر مرا نے ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا بوتا جن کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا اب لبی بچہ کیسے پی سکتا ہے حتیٰ کی بہن بولی اور دلکو ملام میں تمہیں ایک عورت بتاؤں جس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے ساری عورتیں بیکار گئی کوششیں اور لے آئی اور اللہ نے فرمایا ماں نے جب بچے کو دیکھا کہ میں ان قریب تھا کہ وہ وہ وہ وہ, وہ ٹو پھوٹ پڑے اور اپنے بچے کو چمٹا لے اور سارا مسئلہ کھل جائے میں انکارت نہ ہوئی قریب تھا کہ معاملہ کھل جاتا سارا لولا ربتنا اللہ کل بہا اگر ہم اس کے دل کو اپنی مٹھی میں نہ لے لیتے اللہ رحمان نے اس کے دل کو پکڑ لیا کہ خبردار یہاں پہ صبری کا کوئی مظاہرہ نہیں ہے ممتا کو قابو میں لے آئے اور ہم نے کہا کہ انوئی اس سے دودھ پلا تو دوسری جگہ بھی پھر پھر اس کے دل کو اس کی ممتا کو تھام لیا اور پھر ہم نے اسے کہا کہ دیکھا ہمارا وعدہ کیسا سچا ہے ہم نے کہا دیکھا تمہارا بیٹا تمہاری طرف پھیر دیا یہ وہ چیز ہے کہ بچہ نبی ہو تو بچپن میں جن عورتوں کا دودھ اللہ نے حرام کر دیا ایک قطرہ نہیں پی سکتا اور جس کا دودھ اللہ نے جائز اس کے لیے قرار دیا تھا وہی پیا تو نبوت ان چیزوں کی محتاج نہیں ہوتی وہ چیز اور ہے یہ جو اس میں آیا ہے نا بہینا علیہ ہم نے وہی کی مثال السلام کی ماں کی طرف اس کو مفترین کہتے ہیں اس کے دل میں یہ بات ڈالی فرشتوں کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ ڈال دی حضرت مریم کے متعلق بھی یہی آیا ہے قرآن باغ میں اللہ نے کہا نازت الملائکہ کا ہمارے فرشتوں نے آواز دی زکریا علیہ السلط السلام مریم کے متعلق آیا ہمارے فرشتے آئے اور ان کا بات صفا کے اللہ نے آپ کو چن لیا بتا ہرا کے اور اللہ نے آپ کو بالکل پاک دامن رکھنا ہے ہمیشہ صاحب بس سفاق عالمین اس کائنات میں اس جتنی عورتیں پائی جاتی ہیں اول نمبر کی اللہ کو جو پسند ہے وہ خاتون تم ہوئے مریم یا مریم تیل اپنے پروردگار کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھا کیجیے بس اپنے پروردگار کو سجدہ کیا کیجیے مریم مار راکین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کیجیے یہ ساری مریم پر جو چیزیں لا رہے ہیں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں فرشتے لیکن یہ وہ وہی نہیں ہے جو وہی السلام پہ آتی ہے دونوں میں لفظی اشتراک ہے ورڈز اس کے کامن ہیں لیکن وہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا یہ سلقہ حامن ہوا جن جو آدمی ایسا اچھا ہوتا ہے اسے پھر بڑی آتی ہے یعنی آسان لفظوں میں یہ اس سے الہام ہوتا ہے او سن یا اس کو کیا ہوتا ہے وہ آدمی اپنی فراست سے جان لیتا ہے کہ اس انسان میں ایسی چیز ہے کہ وہ علوم کو اس چشمے سے حاصل کرتا ہے اپنی فراست کے ذریعے یعنی وہ آثار کرائن ان چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ یہ چیز ہونے والی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بخاری میں انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیتے تھے نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے تھے یہ چیز اب ہو گئی ہی رہی تجربہ تھا عمر کا عقل تھی سوچ اور فکر تھی کہ کہاں تک یہ بات پہنچتی ہے صاحب فراست لوگ یہ سلطنتوں کے بانی ہوتے ہیں یہ سلطنتوں کو بچانے والے ہوتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو سو سال بعد جو چیز ہونی ہے آج آئینے میں دکھائے کہ لوگوں سو سال بعد یہ ہوگا اگر یہ پالیسی سواری چلتی نہیں میں اس پالیسی کو تبدیل کر رہا ہوں تو کہ سو سال بعد کے یہ اثرات مرتب یہ ہوتے ہیں لیڈر جو قوموں کو سو سال بعد کی آج دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہونے والا ہے وہ بھی کوئی لیڈر ہے جسے یہی پتا نہ ہو کہ دو سال بعد کیا ہونا ہے پانچ سال بعد ملک کے حالات کیا ہو جانے ملک کیا دینے ہیں اس لیے یہ حضرت حسن کے جو لفظ لائے نا اس کا مطلب ہے کہ آدمی اپنی فراست سے معلوم کر دے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے مطابق وہ کام کرے اور یہ یہ چیز خلافت راشدہ میں خلافت عثمانیہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی جتنے بڑے بڑے خلفاء تھے وہ صدیوں کے لیے کام کرتے گئے آخر پہ ہمارے ہمارے یہاں ہندوستان میں جو انگریز آئے تھے یہ انگریز ایسے کام کر کے گئے جو صدیوں کے محیط تھے انہوں نے کہا سو سال بعد آبادی یہاں کتنی ہو سکتی ہے دو سو سال بعد کے وقت پڑ سکتا ہے ایسا ڈیم بنا جاؤ ایسی ریلوے کی پٹڑیاں بچھا جاؤ اب بھی کئی ایک امیرکنز اور کئی ایک برٹشرز اور ان لوگوں کو آپ ویسٹرن کے ویسٹرنائز جو ہیں یہ ایسی ایسی اسکیم بناتے ہیں کہ پچاس سال تک چلتی رہے کوئی تکلیف پیش نہیں آئے گی اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کو اسباب کو جمع کر کے سوچتے ہیں کہ اور یہی خاصہ جب مسلمانوں کے یہاں علم تھا اور مسلمانوں کے یہاں اچھی سوسائٹیز تھیں تو یہی سوچتے تھے کہ آج کتنے سال بعد کیا ہونے والا ہے پھر کیا ہونے والا ہے پھر کیا ہونے والا ہے سیدنا عمر رضی اللہ جیسے انسان خلافت کا جب فیصلہ فرمانے لگے تو کہا میرا جی تو چاہتا ہے عثمان کو خلافت دے دوں مگر مجھے ڈر اس بات کا لگتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت سخی آدمی ہیں اپنے ذاتی مال میں سے اگرچہ اپنے رشتے داروں کو نوازیں گے لیکن لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا اور پھر فرمایا میں یہ بھی سوچتا ہوں علی کو خلافت دے دوں اور میں علی کو خلافت تو دے دوں لیکن علی رضی اللہ میں جتنا لوگوں میں گل مل کے رہتے ہیں یہ علی کے لیے مناسب نہیں ہے چاہیے کہ حکمران کے اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ تو ہو کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو دیکھو کیسی کام کی بات ورنہ جب دوستوں میں بیٹھا ہوا تو دوست جانے کے لیے لیڈر ہے اور جب اپنے خواص خواب میں جائے تو وہ جانے کے لیے عوام کا نمائندہ ورنہ دونوں سکتے پائی جانی چاہیے لیکن علی لوگوں میں اتنا گھل مل گئے ہیں کہ لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے کہ کتنی بڑی شخصیت ہے رضی اللہ عنہ اب یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے آئندہ ان کے بعد پندرہ بیس برس جو خلافت سب میں کام آتے رہے کہ کیا چیز ہو رہی کیا کیا چیز نہیں ہو رہی یہ سب چیزیں ایسی ہی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی فراست سے اندازہ لگاتا ہے کہ کیا چیزیں آپ اس زمانے میں دیکھیں یہ یہ چیز بدرجۂ اتم جہاں پائی جاتی ہے نا یہ جرمنی کے اسکول میں ہم نے خود دیکھی اور بھی بہت سے ممالک میں بچے جتنے داخل ہوتے ہیں چھٹی ساتویں تک پڑھتے ہیں اور ماہرین نفسیات بیٹھ کے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں بس اور رپورٹس لکھتے رہتے ہیں بچہ جب تھوڑی سی بڑی عمر کو پہنچتا ہے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ بچہ مستقبل میں فلاں فلاں کام کر سکتا ہے اس لیے کام دیا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے بچے کو اس میں ٹرین کرو وہ لکھ دیتے ہیں اس بچے کو لکڑی کے کام سے بڑی مناسبت ہے اس سے فرنیچر اور لکڑی کا کام وہ فرنیچر بنانے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ ہے تو دستی کی بات لیکن ایک اتنا بال کٹوانے کے لیے گئے تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کس سے سکھا سے سرٹیفکیٹ یہ دیکھیں فریم لٹکا ہوا ہے اور میں چھوٹا سا تھا تو بال کاٹنے کا شوق تھا تو مجھے جو نفسیات کے ماہرین سے ان کا چنائی بنا دو بال کاٹتا رہا کرے بہت اچھے بال کاٹ سکتا ہے میں نے کھیتوں میں چلے جائیں کسان کہتا ہے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے میں پڑھتا تھا مجھے نباتات کا زراعت کا شوق تھا مجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا ڈاکٹر ہے تو اپنا بیان کرتا ہے یوں بنتی ہیں فراست سے قومیں کہ جو جس کا فیلڈ ہے اس میں رکھا جائے اب ہوتا کیا ہے جب قومیں تباہ ہوتی ہیں تو اب بچے کی ساری توجہ اس طرف ہوتی ہے کہ وہ کمپیوٹر انجینئر بنے ماں باپ کہتے ہیں نہیں بیٹے تمہیں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے اب وہ ڈاکٹر موت تک نہیں بنتا اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور کمپیوٹر کا وہ ماہر ہوتا ہے ڈاکٹر ہو کے بھی بڑھاپے تک کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے اس لیے کہ اس کی فیلڈ یہ ہے نا اب ایک بچہ ہے وہ بڑا اچھا فارماکالوجسٹ بن سکتا ہے کیمسٹری سے سے بڑی دلچسپی ہے یہ چیزیں کرتا رہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بچے تم نے تو مولوی بننا ہے وہ مولوی نہیں بن سکتا کچھ بھی کر لو تو جو پیڑ سے ہٹا کے لوگ یہ رکھے جاتے ہیں یہ قوموں کی تباہی ہو جاتی ہے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے رقو رک جن یا پھر انہیں خواب کے ذریعے عالم غیر پہ کھلتا ہے تین چیزیں کہتی ہیں کے ذریعے کھلتا ہے اور اسی طرح وہ عالم غیب ان پہ کھلتا ہے فراست کے ذریعے اور روبین یا ان پہ عالم غیب کھلتا ہے روپیہ کے ذریعے خواب کے ذریعے اسی لیے لوگ حضور صلی اللہ وسلم پاس آتے تھے پوچھتے تھے اللہ کے رسول میں کیا پیشہ اختیار کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشے کا تعین کبھی فرما دیتے تھے کہ یہ کام کرو لوگوں کو بتایا کہ زراعت کرو ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کیا کام کروں پر میں کچھ بھی کر لو ہو سکے تو جانوروں کا ذبح کرنے والے نہ بننا اسے اس فیلڈ سے منع کر دیا اب وہی تھی فراست تھی ذہن مبارک میں کیا آیا تھا منع فرما دیا اپنا اس فیلڈ کو نہ اختیار کرنا باقی جہاں چلے جاؤ پڑھانے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اندازہ کرو ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فراست ہے کمال کی بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ سولہ سترہ سال کے لڑکے ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جا رہے ہیں راستے میں روکا کہا لڑکے بکری کو یہ دودھ دینے والی اس کہا کہ کوئی فرمایا اچھا کوئی ایسی بکری تو ہوگی جو دودھ نہ دیتی ہوگی سمر کوئی نہ پہنچی جی، ہے فرمایا لے آؤ وہ چھوٹی بچی بکری چھوٹی سی لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اس پہ دودھ آ گیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دودھ حضور صلی اللہ علیہ نکال لیا اور دودھ والی جو بکریاں تھیں میں نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی کہ میں جس مالک کی بکریاں چراتا تھا اس کے مال میں خیانت تھی اگر میں پیش کر دیتا ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان بھی نہیں ہے ابھی تو کوئی چیز نہیں ہے لیکن کفر کے زمانے میں بھی یا اس دور میں بھی وہ اتنے ایماندار تھے کہ بکریاں حضور صلی اللہ علیہ کو نہیں یہ کہ صلی اللہ وسلم کی فراست دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں میں نے پہلا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا اور پھر وہ پتھر کا برتن میرے پاس تھا اس نے دودھ نکال کے مجھے پتھر کا برتن دیا اور مجھ سے فرمایا کہ ان کا غلام المعلم عبداللہ تم تو ایسے لڑکے ہو جو تعلیم کے لیے بس موجود ہو تم تو تعلیم کے آدمی ہو یہ فرما دوں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پھر تعلیم ہی میں ہوئے یعنی وہ سولہ سال کے تھے پھر ان کی عمر بڑھی پھر صحابیت ہوئی پھر شرط حاصل ہوا پھر حضور صلی اللہ علیہ کے ساتھ تعلق ہوا حضور صلی اللہ علیہ کا یہ ایک جملہ کہ لڑکے بچے تم تو تعلیم کے لیے ہو بس اتنا فرما دینا ایسا ہو گیا کہ واقعی آپ نے پہچان لیا کہ یہ لڑکا اس میں تعلیم کی صلاحیتیں اور اس کی صلاحیتوں کو پہچاننا ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جوانی تھی اگر ہجرت وقت سولہ سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت چھبیس سال کے ہو گئے اتنے ہی ہوئے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دو سال اٹھائیس انتیس تیس سال کے ہو گئے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ تیس پینتیس برس کے تھے تو خط لکھا کوفا والوں کو اور کہا رضی اللہ نے سب سے پہلا قدم ان کا کوفا نے کہا مدینہ منورہ سے عبداللہ کہیں نہیں سکتے علی کہیں نہیں جا سکتے عثمان کہیں نہیں جا سکتے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سعید نمبر رضی اللہ عنہ کو ڈر تھا کہ اگر کہیں چلے گئے تو بغاوت کر دیں گے میری خلافت ختم ہو جائے گی کوئی عمر رضی اللہ عنہ سے مطلب پوچھے کہ حضرت کیوں پابندیاں لگائیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تم سب کو روکا ہے مدینہ منورہ میں کیونکہ علاقے دن بدن فتح ہوتے جا رہے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نئے نئے مسائل میں اکیلا فتوا دوں اللہ کا ڈر ہے اللہ کا خوف ہے تم سب میرے پاس رہو تاکہ ہم سب مل جل کے امت کے مسائل کو حل کریں تمہارے علم کی مجھے ضرورت ہے یہ وجہ تھی اس لیے جب انہیں کوفہ بھیجنا پڑا نا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو تو کوفہ والوں کے نام خط لکھا ہوگا اور سر کو اعلیٰ یہ عبد اللہ خلیف علم ایک برتن ہے جس میں علم بھرا ہوا ہے اور میں عبداللہ کو بھیج رہا ہوں گوفا والوں تمہارے پاس اس سے علم حاصل کرنا اور سب والی عمر اپنی جان کی قربانی دے کے اسے بھیج رہا ہے مطلب یہ کہ اپنی جان سے زیادہ یہ عزیز ہے عبداللہ رضی اللہ علم علم علم ہی ہے علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ بے اختیار ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ جس طرح فوفا کو اتنے مخصوص نے علم سے بھر دیا اللہ اس کی قبر کو تو نور سے بھر ایسے بڑے لوگ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ علم عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد القمہ اور اسود سارا علم ان لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دن ایک اپنے شاگرد کو اٹھا دیا اور فرمایا مجھے خالی کر کے رہو گے سارے علم تم نے مجھ سے لے لیا اور القما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے شاگردوں میں آپ آگے دیکھیں تو یہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ نقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا علم ان لوگوں سے حاصل کیا الکما اور اسود دونوں کے شاگرد تھے نقی اور نقی حماد اور حماد امام پر رحمۃ اللہ کے استاد امام ابلی تھے امام محمد ابو یوسف اور پوری فقہ نفی دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہے اس کی اثر عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی اور عمر رضی اللہ عنہ یہ تین آدمی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کیسے معلوم تھا کہ اس آدمی میں دیکھتے ہی بس ایک جملہ فرمایا کہ عبداللہ تم تو تعلیم کے آدمی ہو یہ چیز صلاحیت کہ آپ کی فراست جان جاتے تھے کون آدمی کس چیز کے قابل اسی لیے فرمایا بڑی مشکل حدیث ہے اس کے حل میں اللہ علیہ نے پورا رسالہ لکھا ہے اس کا حل بڑا مشکل ہے آپ نے فرمایا میرے پاس خلافت اگر علی کو ملے تو اس کا اہل ہے لیکن مجھے پتا ہے تم اس کا خلافت نہیں دو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے اہل ہیں اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ کی عیادت آخری دنوں میں کرنے کے لیے یہ بنو عباس اور بنو عاشم گئے تو عباس رضی اللہ عنہ کے باہر نکل کے کہا کہ علی میں اپنے خاندان کے چہرے خوب جانتا ہوں کہ وفات سے پہلے ان لوگوں کے چہرے میں رنگت کی تبدیلی جو ہو جاتی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو گئی اور اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی بات ہے تو علی اپنے لیے خلافت کا کچھ کر لو تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جانتے تھے انہوں نے کہا میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کروں گا میں بالکل بات نہیں کروں وجہ کیا وجہ یہ تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما جاتے تو چوتھی چوتھے درجے میں بھی خلافت نہ آتی منع فرما دیتے تو چوتھے درجے میں بھی خلافت نہ آتی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ میں خلافت کی صلاح مدد رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے فرمایا فلم عراب میں نے آج رات دیکھا ڈول نکال رہے تھے لوگ کنویں میں پانی کے خواب میں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میرے بعد ایک آدمی نے ڈول نکالا اور وہ تھوڑا تھوڑا صحیح تھا اور آپ نے فرمایا یہ ابو بکر تھے اور پھر میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا بڑا جینئر ابکری ایسا آدمی جس جیسا جی کیسا ذہین دانا کا کیا کرنا ایک لفظ جینے کا لفظ چھوڑا تھوڑا پر میں ایسا ہی تو میں نے دیکھا ہی ہو اس اس قوت سے سے پانی نکالا کنویں سے کمال کر دیا میں نے دیکھا تو یہ تو عمر تھی اور پھر فرمایا رسی ٹوٹی اور پھر فرمایا پھر جوڑی گئی پھر عثمان سے تو وغیرہ صحیح حدیث میں کافی چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے نا دیکھ دیکھتے تھے یہ فراست وہ نبی کی فراست کے اس طرح اس طرح اپنے بعد والے جانشینوں کو دیکھو حضرت نے فرمایا دیکھو کہ کبھی کبھی آپ کے ذریعے انسان کی رہنمائی ہوتی ہے ان چیزوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے عالم تقویت تقویت کی رہنمائی ایسی ہوتی ہے بتا دیا صاحب نے کہ تمہارے یہاں پوتا ہوگا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا والدہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے نقصان ہو جائے گا قرض کا بوجھ پڑ جائے گا وغیرہ وغیرہ جو لوگ تعبیر کا علم جانتے ہیں وہ اس کی تعبیر پھر کر دیتے ہیں خواب سے ایسے رہنمائی ہوتی ہے اور یہ عام عوام سب کے ساتھ مشترک معاملہ ہے جو بھی جو بھی خواب سے مناسبت رکھتا ہے اس کو ایسی چیز بنا بتائی جاتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں روز ہی خواب دیکھنے ہوتے ہیں انہوں نے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بعض ہوتے ہیں کئی مہینوں میں خواب آتا ہے اس آدمی کو کبھی کبھی جس کی محبت تعلق جانشینی خلافت ایسی چیزیں ہوتی ہیں مہینوں میں دکھایا جاتا ہے کبھی کوئی بہت اہم مسئلہ اس کی زندگی کا اب تعبیر کوئی دیتا ہے کہ اچھا یہ ہونے والا ہے اور کبھی سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے یہ ہونے والا ہے یہ تکوینیات کی رہنمائی ہوتی ہے اور کبھی رہنمائی ہوتی ہے خواب یہ ذریعے سے علوم کی وہ تکوینیات سے بہت بڑی چیز ہے حدیث سمجھا دی جاتی ہے آئٹ سمجھا دی جاتی ہے مسئلہ بتا دیا جاتا ہے ڈاکٹر ہے نا ڈاکٹر کو خواب میں دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے اور یہ کا علاج ڈاکٹر کو بتا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے ایسا مریض پتا نہیں کیا خواب ہے وہ مریض چند دن بعد آ رہا ہوتا ہے یہ دیکھو تکوینیات میں ایسی رہنمائیاں ہوتی ہیں یہ سید علم الہدا تھے شیعہ کے مستحق تھے بڑا مقام ہے شیعہ میں ان کا بڑا مقام بڑے بڑے لوگ ان کے علم کے سامنے نہیں پھیل سکتے کیا سنی اور کیا شیعہ بڑا مقام ہے علوم میں فلسفے کا ماہر تھا کمال کا فلسفہ اس کا اور عربی ادبیت عربی شعر و شاعری وغیرہ وغیرہ بڑا کمال اس نے حاصل کیا کہتا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ صاحبزادی صاحبہ تشریف لائی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ایک انگلی ان کی پکڑی ہوئی ہے سیدنا حسن نے اور ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے تو آ کے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہیں میں پڑھ رہا تھا اس کے کھڑا ہو گیا اور بڑی تعظیم کی ان کی تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے انگلیاں چھڑائیں اور میرے حوالے کیا اور کہا میرے دونوں بیٹوں کو پڑھا صبح اٹھ کے بڑے حیران کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ پھر اسی دن دوپہر میں ایک عورت کو میں نے آتے دیکھا اور پورے حجاب میں سب چیزیں اور دو بچے بالکل جیسے انہیں خواب میں دیکھا تھا ایسی اس کی انگلیاں پکڑ کے ماں کیا جا ماں نے کہا یہ میرا ایک بیٹا ہے رضی اور ایک ہے مرتضی ان دونوں کو آپ کے حوالے کرتی ہوں میرے بیٹوں کو عالم دین بنا یہ وہ یہی سید رضی ہے جس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات کو جمع کر کے یہ نیبر بلاغہ جشیوں کی کتاب ہے یہ اس کی جمع کی ہوئی اور اس کا بڑا بھائی مرتضا ایشیا کے عمائ مجتہدین میں سے تھا ہم لوگ چونکہ ان کی چیزیں پڑھتے نہیں نا اور جب پڑھتے ہیں تو سنجیدگی سے نہیں اس کی ہمیں پتہ نہیں ہے ورنہ وہ بھی ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیز ہے علم ہے جو جو کچھ بھی ہے تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے تعبیر سمجھ میں آئی کہ خو رات کو یہ جو دو بچوں کو میں نے دیکھا تھا یہ جو میرے اب شاگرد بننے آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دنیا میں بڑا مقام ہو کا مقام ایسا ہے رضی کا مقام خاص طور پہ ایسا ہے کہ جو سرف نہ رفی ادب وغیرہ پڑھتے ہیں وہ وہ وہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ زمکشری اور رضی سے استفادہ نہ کر سکیں ایسی انہوں نے گرائمر رضی کی اور یہ چیزیں سچ کی ہیں کہ ان کے گزرے ہوئے ہزار سال ہوتے ہیں مگر اب تک اہل سنت اور جماعت کو علماء ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں وہ علماء جنہوں نے پڑھنا جنہیں پتہ ہی نہ ہو رضی کون ہے ان سے کوئی ذکر نہیں لیکن ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا اتنے کٹر مخالف شیعہ کے کفر کا ان کی بات نہیں کرتے تھے اور جب یہ باتیں آتی تھیں تو کہتے تھے رضی نے کمال کیا ہے رضی نے جملہ کیا رضی نے یہ کہا ہے بندہ علم ہو تو ایسا کہ مخالف بھی ماننے بھی اتنا تو مجبور نہ کہ علم بھئی سیدنا علی رضی اللہ کے بعد ایک مسئلہ آیا ایک بگڑا تھا اس کا انتقال ہو گیا اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا انہوں نے کہا علی سے فتوا لے کے تو حکومت علی رضی اللہ عنہ سب کو پڑھا اور اور فرمایا الحمد للہ علم اب ہمارے ہی بات ہے کہ ہمارے مخالفین فتوے کے لیے ہماری طرف آتے ہیں تو یہ چیز تو ہونی چاہیے وہ اتنا بڑا آدمی بنا رضی وہ کیا تھا آپ کے ذریعے رہنمائی کی گئی کہ اب جو آ رہے ہیں نا دو یہ بچے ان پہ محنت کرنی ہے توجہ یہ چیز ہے روجن کہ دوسری طرح کا خواب آتا ہے وہی کی ہے تشریح ہو گئی قرآن پاک کی آیت پھنس گئی سویا آدمی اور سوتے سوچا سو رہا ہے خواب میں دیکھا کہ فلاں کتاب تھا اس کتاب کو دیکھا بھی یہ چیز یہ چیزیں بتائی جاتی امام احمد نمب احمد اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا یہ جو حنابلہ کے حنابلہ کے تراجی میں اس میں ایک جگہ آیا ہے امام احمد ابن احمد اللہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا اسے سوائے کتابوں کی زندگی میں کسی چیز سے دلچسپی نہیں تھی ہر وقت پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا حالانکہ میں کلمی کتابیں ہوتی تھیں فرمایا میں نے ایک دن سے کہا کہ تمہیں کسی چیز سے دلچسپی نہیں اس نے کہا احمد علم جیسی کوئی چیز کتابوں جیسی کوئی چیز ہی نہیں جس سے انسان کو دلچسپی کہنے انتقال ہو گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا حشر کیا ہوا ہے مجھے دکھایا جائے تو دیکھا جنت میں ایک گھر دیا گیا ہے تو میں مل سے بڑا خوش ہوا اور جب اس کا گھر میں نے دیکھا جنت کا ہو تو ہر طرف کتابیں ہی کتابیں حتیٰ کی دیواریں بھی کتابوں کی بنی ہوئی اور چھت بھی کتابوں کا پڑا ہوا تو میں نے کہا یہ تیرے گھر کے ساتھ کیا ہوا ہے نے کہا مجھے بلایا تھا فرمایا راضی ہیں تو اس سے کوئی چیز مانگنی ہو میں نے کہا ایک ایسا گھر دے دیں جو ہر طرف کتابوں ہی کا گھر محل بنا کے پورا کتابوں کا دے دیا میں ہر وقت جہاں بھی پڑھتا رہتا ایسے خواب ہوتے ہیں تکوینیات آخرت دکھائی دیتی موت سے پہلے بڑے بڑی چیزیں پیش آتی ہیں معاشرے میں آدمی اگر ان پہ غور کرے نا وہ خواب وہ دنیا پھر جاتی ہے وہی یام اور پھر اس کے بعد جو لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جن پر بڑی ہو جائے یا اپنی فراست سے وہ کئی کئی سال بیشتر اقدامات کر سکیں یا انہیں خواب آنے لگیں تو تم دیکھو گے معاشرے میں کچھ لوگ پھر ایسے بھی خدا پیدا کرتا ہے جو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس ہدایت ہے یہ شخص ایسا ہے جس کے پاس برکت ہے تو لوگ اس کی بات ماننے لگتے ہیں وہ روک دیتا ہے تو رک جاتے ہیں کام کا کہتا ہے تو کر یعنی شعور باشعور اقوام جو ہوتی ہیں اپنے لیڈر کو دیکھ لیتی ہیں وہ کہتے ہیں یہ لیڈرشپ کے قابل ہے اس پہ اسلام بات گئی تھی یہ پیش آ گئی جی، اس نے یہ پالیسی دی تھی اس پالیسی سے ملک کو فائدہ پہنچا تو لہذا یہ جو بات کہے مان لینی چاہیے آرمی میں آپ دیکھ لیں کتنے ہی آفیسر ہیں کوئی جنرل کوئی بڑا آدمی تقریر کرتا ہے اور ہے بچوں یہ ہونے والا یہ ہونے والا ہے دو چار مرتبہ ینگ آفیسر اس کی بات سنتے ہیں جب وہی ہوتا ہے تو یقین آ جاتا ہے کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی نظر بڑی رکھتی ہے یہ جو فیصلے کرتا ہے سیاسی لیڈرز اگر ہوں ایسے وہ بھی کرتے ہیں ایسی بات جو کہتے ہیں یہ پالیسی ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا اگر ہو دنیا میں کئی ایک پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتے تو الگ بات ہے لیکن دنیا میں کئی ایک لیڈرز ایسے وہ کہتے ہیں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں اور قومیں اس چیز کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی یہ ابھی حال ہی میں حال ہی میں تو نہیں اب تو کئی مہینے ہو گئے وہ ہندو ہے نا اس نے کتاب لکھی جسے کانگریس پارٹی نے نکال دیا اس نے بڑی تعریف کی مسٹر جنا صاحب کی اور بڑی ہیں وزیر خارجہ رہا ہیں جسونت سنگھ اس کی کتاب آئی اس سے اس نے لکھا اس نے کہا جب پاکستان بنا اور ہم لوگ جنگ منسٹر تھے تو نہرو نے کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ اس پاکستان سے نبٹنا ضروری ہے کبھی بھی یہ بڑی طاقت بن گیا تو مغربی اور مشرقی پاکستان دونوں بارڈر اگر کھل گئے تو ہندوستان کس جائے گا ہم تو سینڈوچ بن جائیں گے درمیان میں آئیں گے ان کو الگ کرو اٹھارہ سال ہم نے محنت کی پاکستان کو توڑنے کے لیے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مشرقی اور مغربی محاذ کو بھی دونوں کھل جائیں تو ہم اپنی فوج کہاں سانتا بھیجیں کہ ہندوستان تو اتنا بڑا ہے اور تجویز یہ آئی <clears throat> نہرو نے کہا کہ ان کے نظام تعلیم کو کسی طرح بنگال میں کمزور کرو اور ہندو ٹیچر بھرتی کرو تو ہندو ٹیچر جب مسلمان بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلے دن سے بچوں کے ذہن میں پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کی کہ مغربی پاکستان تمہیں کھا گیا ہے مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا مشرقی پاکستان کا کیا ہوگا یہاں تک کہ اٹھارہ سالوں میں ہم نے ایک نسل ایسی تیار کر دی جو مغربی پاکستان کے نام پہ بھی تھوکتی تھی اور پھر جو جنگ چھڑی تو ہمیں اندرونی طور پر مدد ملی اور فوج ناکام یہ لیڈرشپ بھی ہے چاہے ہمارے خلاف ہے کچھ بھی ہے لیڈرشپ تو ہے نا کہ اٹھارہ سال لگا دیے اس آدمی نے محسوس کر دیا کہ یہ ہونے والا ہے مشرق مغرب دونوں بارڈر اگر کھل گئے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے اپنے ملک کو بچانے کے لیے لوگ سوچتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیڈر میں یہ چیزیں آ گئی ہیں تو پھر لوگ اس کی بات مانتے بھی ہیں اور لوگ اس کی بات کسی بات سے روکتا ہے تو روک بھی جاتا ہے